ایمان کس طرح بڑھتا ہے ایمان کے بڑھنے کی صورت بھی وہی ہوتی ہے جو درخت کے بڑھنے کی صورت ہوتی ہے درخت زمین اور فضا سے معدنیات گیسیں اور پانی لے کر اپنے وجود کو بڑھاتا ہے وہ کائنات کو اپنی غذا بناتا ہے پوری کائنات کو اپنے لیے غذائی دستخوار بنا دیتا ہے یہاں تک کہ فضا کی مضر گیسیں مثلا کاربن فضا کی مضر گیس کاربن درخت کے خدائی کارخانے میں داخل ہو کر اس کے وجود کا جز بن جاتی ہے اور وہ مفید گیس یعنی آکسیجن کے صورت میں باہر نکلتی ہے یعنی کاربن داخل ہوتی ہے درخت کے اندر جو کہ مضر گیس ہے لیکن درخت اس کو اپنی غذا بنا کر کے آکسیجن کی صورت میں برامد کرتا ہے یہ ایک عجیب غریب خدائی کارخانے کی کا کرشمہ ہے تو یہی مومن کا حال ہوتا ہے دنیا میں مومن اپنے ماحول میں پیش آنے والے ہر واقع اور ہر مشاہدے کو اپنے لیے غذا بناتا رہتا ہے غذا ہر چیز جو باہر سے اس کے اندر داخل ہوتی ہے چاہے وہ کان کے راستے سے آواز کی صورت میں یا آنکھ کے راستے سے مشاہدے کی صورت میں جس راستے سے بھی داخل ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ اس کی غذا بن جاتی ہے وہ اس کے ایمان کو اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے ایسا کس طرح ہوتا ہے اس پر غور فرمائیے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ باہر سے مومن کے اندر داخل ہونے والی چیز بظاہر ایک مادی واقعہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے اندر داخل ہو کر ڈھل جاتا ہے ایمانی واقعے کی صورت میں مومن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ فریاد کرنے کے بجائے صبر کرتا ہے فریاد کرنے کے بجائے صبر کرتا ہے یعنی داخل ہوئی اس کے اندر مصیبت لیکن وہ ڈھل گئی صبر کی صورت میں گویا مصیبت اس کے ایمانی کارخانے میں داخل ہو کر مثبت نفسیات کی صورت اختیار کر لیتی ہے مثبت بظاہر ایک ایسی چیز ہے جو منفی نفسیات کو ابھارتی ہے منفی نفسیات کو لیکن مومن کا کارخانہ ایک ایسا کارخانہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو بظاہر منفی نفسیات ابھارنے والی ہے مصیبت وغیرہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہو کر مثبت نفسیات کی صورت اختیار کر لیتی ہے وہ اس پر صابر شاکر بن جاتا ہے اسی طرح مومن کو کامیابی حاصل ہوتی ہے کوئی بڑی کامیابی دنیا بھی تو فخر نہیں کرتا بلکہ اس کو خدا کی طرف سے سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے یعنی کامیابی عام طور پر کیا کرتی ہے کہ آدمی کو فخر میں مبتلا کر دی ہے فخر ہر کامیاب انسان فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر مومن کے کارخانے میں جب داخل ہوتی ہے کامیابی تو فخر کے بجائے اس کو شاکر بنا دیتی ہے اس کے اندر اس کی نفسیات جو ہے وہ اس کو ڈھال دیتی ہے شکر کی صورت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے گویا کہ جو چیز عام انسانوں کو خدا سے غفلت اور سرکشی کی طرف لے جاتی ہے وہ مومن کو خدا سے قریب کرنے کا سبب بن جاتی ہے یہاں تک کہ مومن کو اگر کسی سے شکایت ہوتی ہے کسی سے تلخی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے گویا جو واقعہ عام انسان کو انتقام کی آگ میں جلانے کا باعث بنتا ہے جو واقعہ عام انسان کو انتقام کی آگ میں جلانے کا باعث بنتا ہے وہ مومن کو خدا کی رحمت کے سائے میں پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح مومن جب زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں بے شمار چیزیں پھیلی ہوئی ہیں بے شمار چیزیں مومن جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہنی خانے میں داخل ہو کر یہ چیزیں خدا کی نشانیاں بن جاتی ہیں باہر وہ محض ایک مادی چیز ہیں لیکن مومن کے اندر داخل ہو کر وہ خدا کی نشانی بن جاتی ہیں مومن مخلوقات کے آئینے میں خالق کو دیکھ لیتا ہے گویا جو مشاہدہ عام انسان کے لیے صرف مادی فائدہ یا ایکسپلائٹیشن کا ذہن پیدا کرتا ہے وہ مومن کے ایمانی کارخانے میں خدا کی یاد کی صورت میں ڈھل جاتا ہے خدا کی یاد کی صورت میں ڈھل جاتا ہے اسی طرح ہر معاملہ اور ہر مشاہدہ مومن کو ربانی غذا دیتا رہتا ہے اور اس کے ایمان یقین میں برابر اضافہ کرتا رہتا ہے